خدا کو ہمیں زندہ رکھنا منظور تھا اس لیے جہاز تیرتا ہوا سے دور نکل آیا جہاز سے لٹکے ہوئے رسوں کی مدد سے ہم اوپر چڑھے اور آخری ملا نے جلدی جلدی بان کھول دیے جیب نے بھی اس کا ہاتھ بٹایا اور پھر آدھے گھنٹے کے اندر اندر ہم خطرے سے باہر ہو گئے ایسا لگتا تھا جیسے میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو میں بار بار مڑ کر اس مقام کو دیکھ رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے ایک جزیرہ تھا مگر اب وہاں کچھ بھی نہ تھا سوائے جھاگ اڑاتے ہوئے پانی کے کچھ دیر بعد سکون ہوا اور جہاز اپنی ہلکی رفتار سے سمندر میں چلنے لگا میں سوچنے لگا کہ اب تک ہمارے ساتھ کیا حالات پیش آئے ہیں پرانی باتوں کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے یکا یک جون کو پہلی بار یہ خیال آیا کہ جتنے آدمی تھے وہ سب جہاز میں آ گئے ہیں یا نہیں اور جب اس نے دیکھا کہ کبڑا اور ایک ملہ جہاز میں موجود نہیں ہے تو فوراً گھبرا کر بولا چیتن اور دوسرا ملا کہاں ہے فیروز یہ سن کر ملاحوں کے چوتھے ساتھی نے بھی حیرت سے چاروں طرف دیکھا مگر کبڑا اور تیسرا ملا ہوتا تو کہیں نظر آتا کیونکہ ان دونوں کی تو لاشیں بھی سمندر کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی یہ دراصل خدا کا انصاف تھا اس نے ایک ظالم شخص کو کیسی عبرتناک سزا دی تھی پتھر کے ہاتھوں سے کچلوا کر اسے سمندر کی تہ میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اب بھلا کسی معلوم تھا کہ پندرہ دن کے بعد وہ جزیرہ ابھرے گا بھی یا نہیں کیونکہ زہروی باشندے کے بتائے ہوئے پروگرام کے مطابق تو وہ جزیرہ آنے والی آدھی رات کے وقت ڈوبنا چاہیے تھا مگر اب تو وہ پورے چوبیس گھنٹے پہلے ڈوب گیا تھا اس کا مطلب یہی ہوا کہ زہروی باشندوں نے ریڈیائی لہروں کے ذریعے اسے وقت سے پہلے ڈبو دیا جب وہ اس جزیرے کو اپنی مرضی کے مطابق پہلے سے ڈبو سکتے ہیں تو اسے ایک نامعلوم عرصے کے لیے پانی میں رکھ بھی سکتے ہیں تم کیا سوچ رہے ہو فیروز بتاؤ آخر کبڑا کہاں ہے جیت نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا کوبڑا اب کبھی نہیں آئے گا اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی میں نے آہستہ سے جواب دیا وہ اب بہت دور چلا گیا ہے کیا مطلب جان نے چونک کر پوچھا اور تب میں نے انہیں شروع سے آخر تک سب باتیں تفصیل سے بتا دی جوں جوں وہ کبڑے کی حیرت انگیز داستان سنتے جاتے تھے اتنے ہی ان کے چہرے ساتھ پڑتے جاتے ملا غریب تو بالکل ادمرا ہو کر بیٹھ گیا بڑی دیر تک خاموشی رہی آخر جون نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا صوبیہ کے ذخیرے پر قبضہ کرنے کے بعد وہ احمق ہم سب کو باری باری ختم کر دیتا فیروز ٹھیک کہتا ہے یقیناً اس کی یہی اسکیم ہوگی مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا کیونکہ کبڑے کی قسمت میں لکھا ہی یہ تھا کہ وہ ایک پتھر کے دیوزاد کی مٹھی میں آ کر کچلا جائے بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب سوچنا یہ ہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے جے کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا پروگرام کے مطابق ہمیں وہ جزیرہ تلاش کرنا چاہیے جہاں پہنچ کر ہمارا یہ سفر ختم ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ وہ جزیرہ اس مقام سے کہیں قریب ہی ہوگا اس کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ چاند رات کو اس سمندر میں سے ابھرتا ہے مگر آج کے چاند کو دیکھ کر یہ پتہ لگتا ہے کہ چودہویں رات کم از کم دس دن بات آئے گی یہ دس دن ہم کہاں اور کس جگہ گزاریں گے دراصل یہی سوچنا ہے جگہ کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا میں نے درمیان میں کہا ہم زمین پر نہیں سمندر میں ہیں اور دس دن کا یہ عرصہ ہمیں یقیناً سمندر کی سطح پر ہی گزرنا ہوگا تم بھی ٹھیک کہتے ہو فیروز جان نے دوربین اپنی آنکھوں سے ہٹانے کے بعد کہا مگر اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے دس دن تو ہم سمندر ہی میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے گزار دیں گے لیکن دیکھنا یہی ہے کہ یہ دن ہم کیسے گزاریں گے ہمارے پاس کھانے کے لیے بہت کم سامان ہے پانی کے پیپے بھی اب خالی ہو چکے ہیں پینے کا پانی کہاں سے آئے گا اور ہم کھائیں گے کیا یہ سب سے بڑا سوال ہے سمندر کا پانی پینے کے لائق تو ہوتا نہیں دیکھو کتنی بڑی بدنسیبی ہے کہ پانی کے سینے پر چلتے ہوئے بھی ہم پانی سے محروم ہیں اگر اس جزیرے کے علاوہ کوئی اور جزیرہ نظر آ جائے تو بات کچھ بن سکتی ہے ہم اس جزیرے کی زمین کھود کر اس میں سے پینے کا پانی نکال سکتے ہیں بدقسمتی تو یہ ہے مسٹر جان کہ ایسا جزیرہ ہمیں مل بھی گیا تھا مگر وہاں ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آئے کہ پانی تلاش کرنے یا زمین کھود کر پانی نکالنے کا خیال بھی ذہن میں نہ آ سکا جیک نے مایوس لہجے میں کہا خیر تمہیں چاہیے کہ ہمت نہ ہارو میرا دل کہہ رہا ہے کہ پانی ہمیں ضرور ملے گا اور کھانے کے لیے ہم جزیرے کے جنگلی پھلوں کو استعمال کر سکتے ہیں دعا یہ ماننی چاہیے کہ وہ جزیرہ جس کی ہمیں تلاش ہے اب ہمیں جلد سے جلد نظر آ جائے جان نے سب کو تسلی دے کر کہا جبکہ وہ خود نا امید نظر آ رہا تھا تسلی ملنے سے دل کو دھارس تو ہوئی لیکن میں سوچنے لگا کہ پہلے جزیرے کی طرح کیا اس جزیرے پر ہمیں اتنی مہلت مل جائے گی کہ ہم پانی تلاش کر سکیں یا جنگلی پھلوں سے اپنا پیٹ بھر سکیں کیونکہ جیسا کہ میری یہ بھیانک داستان سننے والوں کو معلوم ہے پہلے جزیرے کے بارے میں ہمارا خیال یہی تھا کہ وہاں ہم اطمینان کا سانس لے سکیں گے مگر کیا ایسا ہوا سبز آنکھوں والے دیوں اور چٹانوں کے بنے ہوئے محافظوں نے ہمارا ناک میں دم کر دیا تھا پھر بھلا ہم یہ کس طرح سوچ سکتے تھے کہ آئندہ ملنے والے کسی جزیرے پر ہم آرام سے رہ سکیں گے اور ہمیں وہاں کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا یہ سوچ کر میں نے جان سے اپنی دل کی بات بتاتے ہوئے مری ہوئی آواز میں کہا دیکھیے کیا ہوتا ہے ابھی تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا خدا کرے کہ اب جو بھی جزیرہ ہمیں ملے وہاں ہم مطمئن ہو کر اتر سکیں تمہارا خدشہ درست ہے فیروز جان نے کہنا شروع کیا میں اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ تم کیا سوچ رہے ہو اس جزیرے پر دیوزات مکھی کا سب سے بڑا خطرہ ہے سوچنا یہ ہے کہ اسے کس طرح تلاش کیا جائے اور اس سے کیسے بچا جائے کیونکہ یہ تو تم دونوں کو معلوم ہی ہے کہ مکھی بہت بڑی ہے اور اس کے نتنوں سے شولے نکلتے ہیں میرے والد ولیم نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ شولے پتھر تک کو پگھلا دیتے ہیں پھر بھلا ہم انسانوں کی کیا حقیقت ہے جب وہ مکھی اتنی خطرناک ہے تو پھر ہم اسے پکڑیں گے کس طرح میں نے پوچھا فیروز نے ٹھیک سوال کیا ہے جیک نے تعریفی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا بہتر ہوگا کہ آپ اس خوفناک مکھی کے بارے میں ہمیں اور تفصیل سے بتائیں کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس پوری معلومات نہیں ہے تفصیل میں اس سے زیادہ اور کیا بتا سکتا ہوں جو پہلے بتا چکا ہوں کتاب میں اتنا ہی درج ہے جو میں نے تمہیں سنایا ہے وہ درست ہو یا غلط یہ تو وہیں جزیرے میں چل کر پتا لگے گا رہا اس سوال کا جواب کہ ہم اسے کس طرح پکڑیں گے تو بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ابھی میرے ذہن میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے آگ ہمیشہ پانی سے بجھتی ہے مگر یہاں الٹا معاملہ ہے وہ خطرناک مکھی سمندر میں رہتی ہے اور جزیرے کے ساتھ ہی پانی میں غرق ہو جاتی ہے اسے پکڑنے یا مارنے کا طریقہ سوچنا کچھ آسان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس جزیرے پر پہنچیں خدا ہمارے دل میں خود ہی ایسی کوئی بات ڈال دے جس کی مدد سے ہم مکھی کو ہلاک کر سکیں یہ بڑی نا امیدی کا وقت تھا اب تک میں سمجھتا آیا تھا کہ جان اس مکھی کو ختم کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ جانتا ہے مگر خود اس کی زبانی یہ سن کر کہ اسے خود بھی نہیں معلوم کہ مکھی کس طرح ہلاک ہوگی میرا جسم سن ہو گیا ہاتھ پیروں کا دم سا نکلتا ہوا معلوم ہوا اور میں بالکل ہی خاموش ہو گیا دل ہی دل میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ وہ ہمیں آنے والی مصیبتوں سے بچائے جیک نے کافی دیر خاموش رہنے کے بعد ایک لمبی سی ٹھنڈی سانس بھری اور پھر مرے ہوئے لہجے میں بولا مکھی کو ہلاک کرنے کا طریقہ معلوم ہو سکتا ہے مگر پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس مکھی میں کیا کیا خاصیتیں ہیں آپ کے کہے ہوئے الفاظ کے مطابق مکھی کی خاصیتیں یہ ہیں کہ وہ ایک دیوزات قسم کی بہت بڑی مکھی ہے جس قسم کے دیو سے بچ کر ہم آ رہے ہیں اندازن کے سیارے کی مکھی معلوم ہوتی ہے آپ نے اس کا قد اونٹ جتنا بتایا ہے مگر میرے خیال میں وہ اس سے بھی پڑی ہوگی لمبائی میں کینڈے سے لمبی اور ہاتھی سے بھی زیادہ موٹی ہے یہ آپ ہی نے کہا ہے کہ اس کے پر دو بڑے ہوائی جہاز جیسے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ اڑتی ہوگی تو آس پاس کے علاقے میں زبردست طوفان آ جاتا ہوگا اور طرف ہوا کے زور سے زمین سے اکھڑ جاتے ہوں گے اس کی ناک سے لمبے لمبے شولے نکلتے ہیں جس سے ظاہر ہوا کہ وہ جہاں اڑتی ہوگی وہاں آگ بھی لگ جاتی ہوگی وہ سمندر میں رہتی ہے اور چودہ رات کو جب کہ چاند پورا ہوتا ہے وہ جزیرہ سمندر میں سے ابھرتا ہے اور مکھی شکار کی غرض سے ہوا میں اڑتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جزیرے میں اسی کی جسامت کے جانور بھی کافی تعداد میں ہوں گے جن کا وہ شکار کرتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ جزیرے میں کوئی جانور نہیں ہے ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اس کا پکڑنا آسان نہیں ہے شکار وہ کس چیز کا کرتی ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ظاہر ہے کہ جانوروں کا شکار نہیں کرتی ہوگی کیونکہ جانور تو اس جزیرے میں رہ نہیں سکتے جو پندرہ دن بعد سمندر میں ڈوب جاتا ہے اس لیے ہماری عقل اس معاملے میں بالکل بے بس ہے کہ وہ کیا کھاتی ہے اور کیا شکار کرتی ہے جیک نے اتنا کہنے کے بعد لمبا سانس لیا اور میں چونکہ بہت دیر سے ایک بات کہنے کے لیے بے چین تھا اس لیے موقع ملتے ہی میں نے جلدی سے کہا ایک بات میں آپ کو ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہوں سر اور وہ یہ کہ اب ہم اس جزیرے کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں کیسے تقریباً سبھی نے اشتیاق سے پوچھا اتنی خطرناک اور آتشی مکھی سمندر میں جس جگہ رہتی ہوگی اس جگہ کا پانی یقیناً گرم ہوگا اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں گرم ہی نہیں بلکہ کھولتا ہوا ہوگا لہذا اس مقام پر بھاپ ضرور دکھائی دینی چاہیے میری یہ بات سن کر جون نے جوش کے عالم میں میری کمر تھپ آئی اور خوش ہو کر بولا تم نے واقعی ایک کام کی بات معلوم کی ہے اس طرح یقیناً ہم وہ جزیرہ تلاش کر لیں گے جیک نے بھی خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا حقیقت یہ ہے کہ یہ بات تو ہم نے سوچی ہی نہیں تھی واقعی اب جزیرہ تلاش کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ہاں البتہ مکھی کو مارنے میں بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا اس کی بھی کوئی نہ کوئی ترکیب سوج ہی جائے گی وقت پر جون نے دوربین آنکھوں سے لگا کر دور کسی مقام کو دیکھتے ہوئے کہا جس طرح لوہا لوہے کو کاٹتا ہے ہو سکتا ہے کہ آگ کو ختم کرنے کے لیے آگ ہی کام آئے میرے ذہن میں مکھی کو ختم کرنے کا ایک ہلکا سا خاکہ ہے تو صحیح مگر جب تک میں اس کے بارے میں پوری طرح سوچ نہیں لیتا اور خود مطمئن نہیں ہو جاتا تمہیں بتانے سے کچھ فائدہ نہیں ہے ملا خاموش بیٹھا ہوا ہماری باتیں سن رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے اب اسے کسی بات کا خوف نہیں ہے خطروں میں رہ کر اس کا خوف ایک حد تک دور ہو چکا تھا اور اب وہ کوئی نئی بات سن کر چونکتا نہیں تھا شام ہو رہی تھی اس لیے ہم تینوں نیچے کیبن میں چلے گئے کھانے کا سامان اب بہت کم رہ گیا تھا اس لیے ہم نے بہت تھوڑی مقدار میں کھانا کھایا اور تھوڑا سا کھانا ملا کے لیے لے کر چیک اوپر چلا گیا ہم تھکے ہوئے تھے مدت کے بعد تنہائی اور اطمینان نصیب ہوا تھا اس لیے ہم فوراً ہی سو گئے اور پھر اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا ہاں جب آنکھ کھلی تو سورج آہستہ آہستہ سمندر میں سے طلوع ہو رہا تھا پانی بالکل پرسکون تھا ہلکی ہلکی لہریں اٹھ رہی تھیں اور جہاز آہستہ آہستہ ہوا کے زور سے کسی نامعلوم سمپ میں چلا جا رہا تھا ملا سو رہا تھا اور جہاز کا رخ پلٹنے والے آلے کا ڈنڈا جیک کے ہاتھ میں تھا وہ رات بھر جاگتا رہا تھا اس لیے اس کی آنکھیں نیند کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی جان نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ دوڑ کر آلے کا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جیک سے کہا کہ وہ اب سو جائے جب جیک وہیں ڈیک پر ایک تختے کا سہارا لے کر سو گیا تو جان نے ملا کو جگایا وہ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور فوراً اس بات کی معافی مانگنے لگا کہ وہ بغیر اجازت کے سو گیا تھا مگر جان نے کہا کہ کوئی بات نہیں تم بھی تو تھک گئے ہوگے کھانا چونکہ اب کم رہ گیا تھا اس لیے جان نے ملا کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑنے کی کوشش کرے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک چھوٹا سا جال دیا یہ ایسا جال تھا جس سے بچے تتلیاں وغیرہ پکڑا کرتے ہیں اور کہا اگر ہو سکے تو میں سمندر کے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پکڑنے کی کوشش کروں کام بے شک مشکل ہے مگر ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی پرندہ پھنسی جائے اس طرح مچھلی کے علاوہ ہم بھنا ہوا گوشت بھی کھا سکیں گے تازہ گوشت کھانے کو میں بھی بہت ترس رہا تھا کیونکہ سمندر میں سفر کرتے ہوئے ہم ڈبوں میں بند کیا ہوا گوشت کھاتے رہے تھے میں نے فوراً ہی جال ہاتھ میں لے لیا اور پرندوں کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا ادھر ملا نے ایک نوکیلے نیزے کی مدد سے سمندری مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی جیسے ہی کوئی مچھلی سمندر کی سطح پر آتی وہ نیزا زور سے اس کی طرف پھینکتا اور نیزا مچھلی کو چھید کر رکھ دیتا یہ نیزا ایک قسم کا ہارپون بن گیا تھا جسے بڑی مچھلیوں کے شکاری عموماً استعمال کرتے ہیں بڑی مشکل اور اچھل کود کے بعد میں نے بھی صرف ایک لمبی چونچ والا پرندہ پکڑا خدا جانے اس کا نام کیا تھا بہرحال وہ پرندہ تو ضرور تھا ہم یہ خوراک لے کر نیچے کیبن میں آئے اور لکڑی کے خالی ڈبوں کو توڑ توڑ کر ان سے ایندھن کا کام لیا مچھلیاں اور پرندہ بھون کر کھا لینے کے بعد ہم پھر اوپر آ گئے جون نے دوربین لگا کر چاروں طرف دیکھا مگر خشکی کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا کھانا کھانے کے بعد پیاس بری طرح لگ رہی تھی اور جو پانی ہمارے پاس تھا ہم اسے برے وقت کے لیے محفوظ رکھنا چاہتے تھے اس لیے ہمیں کسی نہ کسی جزیرے کی سخت ضرورت تھی ہمیں اگر کوئی چھوٹی سی زمین بھی مل جاتی تو ہم وہاں زمین کھود کر پانی نکال سکتے تھے مگر سمندر کے سینے پر زمین نام کی کوئی چیز دور دور تک دکھائی نہ دیتی تھی پیاز کے مارے میرے حلق میں کانٹے پڑے جا رہے تھے زبان اتنی خشک ہو گئی تھی کہ باتیں کرتے وقت تالو سے چپک کر رہ جاتی تھی ہر ہر قدم پر مصیبت ہر گھڑی آفت و الجھن سکون کس چڑیا کا نام ہے راحت کسے کہتے ہیں یہ ہمیں اب بالکل معلوم نہ تھا حالانکہ جان ایسے خطرناک سفر میں بھی جمع مردی اور ہمت سے کام لے رہا تھا مگر صرف میں ہی یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر بے چینی اور بے اطمینانی بری طرح چھائی ہوئی تھی ہم لوگ کہیں زیادہ نہ سہم جائیں اس لیے وہ اپنی پریشانی کو ظاہر نہیں کر رہا تھا مگر اس کے ہر انداز اور ہر بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ پریشان ہے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس طرح اگر میں خود بھی خاموش رہا تو یقیناً پاگل ہو جاؤں گا ملا سے اس کا وہ مچھلی پکڑنے والا ہارپون لے کر جہاز کے دوسرے سرے پر پہنچ گیا ہارپون کے ساتھ ملا نے ایک رستی بھی باندھی ہوئی تھی تاکہ نیزا سمندر میں پھینکنے کے بعد واپس کھینچا جا سکے میں نے عقل مندی یہ کی کہ وہ رسی اپنی کمر کے گرد باندھ لی دل میں یہ سوچا کہ بڑی مچھلی ہی شکار کروں گا اگر مچھلی اتفاق سے وزنی ہوئی اور اس نے رسی کھینچنی چاہیے تو ہاتھ کے بجائے میں اپنے جسم کا زور لگا کر اسے جہاز پر کھینچ لوں گا بظاہر ترکیب بہت عمدہ تھی اور اس میں کوئی بھی خدشہ نہیں تھا میں تان کر جہاز کے کونے پر کھڑا ہو گیا اور نیلے سمندر میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا چھوٹی مچھلیوں کو میں جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا میری نظر تو صرف بڑی مچھلیوں پر تھی کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک بڑی مچھلی کا سر نظر آیا پوری طاقت سے میں نے ہارپون اس کی طرف پھینکا خوش قسمتی سے میں نے رسی کمر سے باندھ رکھی تھی کی تو عقل مندی مگر ثابت ہوئی بے وقوفی مچھلی نے تڑپ کر زور سے ایک جھٹکا مارا اور اس جھٹکے کی وجہ سے میں لہراتا ہوا سمندر میں جا گرا گرتے گرتے بھی میں نے چلا کر مدد کے لیے آواز دی اور پھر اس کے بعد معلوم نہیں کہ کیا ہوا کیونکہ پانی میں گرتے ہی میرے اوسان چبابتے گئے تھے جب یہ اوسان بحال ہوئے اور مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں سمندر کے سینے پر بڑی تیز رفتاری سے بہتا ہوا چلا جا رہا ہوں مچھلی مجھے کھینچ رہی ہے اور میں ایک تیز رفتار اسٹیمر کی مانند اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں پانی کے چھپا کے اڑ رہے ہیں اور میری آنکھیں کھارے پانی کی وجہ سے جلنے لگی ہیں بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر میں نے گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا کیا بتاؤں کہ دل کی کیا حالت ہوئی میں نے دیکھا کہ ہمارے بادبانی جہاز کا دور دور بھی پتہ نہیں تھا میری بے بسی اور بد نصیبی کا تصور کیجیے اچھے اچھوں کا پتا ایسے مقام پر پانی ہو جاتا ہے مگر خطروں کی چکی میں پس کر اب میں ہیرو بن چکا تھا اس لیے اس وقت بھی میں نے اپنے حواس قائم رکھے خدا سے صرف یہ دعا مانگتا رہا کہ مچھلی سمندر کی تہ میں نہ بیٹھ جائے اوپر ہی اوپر تیرتی رہے یہ دعا میں نے یوں مانگی تھی کہ اگر خدا نخواستہ مچھلی طے میں جانے کی کوشش کرتی تو میں کسی بھی صورت سے نہیں بچ سکتا تھا لیکن اگر وہ پانی کے اوپر ہی تیرتی رہتی تو میرے بچاؤ کی کچھ نہ کچھ صورت ضرور تھی اور وہ صورت صرف یہ تھی کہ میں نے جلدی سے اپنی کمر میں لٹکا ہوا چاقو میان سے نکال لیا اندازے سے اپنی کمر سے بندھی ہوئی رسی کو کاٹنا شروع کر دیا رسی پانی سے بھیگ کر سخت ہو گئی تھی ہزار کوشش کے باوجود بھی وہ کٹ نہ سکی میرا ہاتھ شل ہو گیا تھا آنکھیں بند تھیں مگر میں کوشش کیے جا رہا تھا جتنی بار بھی میں نے کوشش کی ناکامی کا منہ دیکھا میں نے سوچ لیا کہ بس اب موت یقینی ہے سوائے خدا کی ذات کے اور کون ہے جو اس وقت میری مدد کرے گا اپنے دردناک انجام کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے ہمت ہار کر خود کو تقدیر کے سپرد کر دیا مگر تقدیر کھڑی ہنس رہی تھی خدا کو منظور تھا کہ میں زندہ رہوں چونکہ مچھلی کے سر میں نیزا کڑا ہوا تھا اس لیے تکلیف کی وجہ سے وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی کچھ ہی دیر بعد میں نے اندازہ لگایا کہ مچھلی کی قوت بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی تیزی سے بھاگنے کے بجائے اب وہ بہت سست رفتاری سے آگے جا رہی تھی اور یہ رفتار بھی برابر کم ہوتی جا رہی تھی کم ہوتے ہوتے رفتار آخرکار بالکل نہیں کے برابر رہ گئی اب میں سمندر کی سطح پر بالکل چت لیٹا ہوا تھا میں نے سوچا کہ بھاگ دوڑ تو ختم ہو چکی لہذا اطمینان سے چاقو کی دھار رسی پر آسمائی بندھن سے آزاد ہو گیا آزاد ہوتے ہی میں نے تیرنا شروع کر دیا اور تیرتے تیرتے میں نے گلا پھاڑ پھاڑ کر پانچ چھ بار جون کو پکارا مگر جون کا کہیں پتا ہوتا تو جواب ملتا جہاز کے بعد بان بھی دور دور تک دکھائی نہ دیتے تھے آزاد ہونے کے بعد بھی میں بے بس و لاچار تھا کیونکہ اتنے بڑے سمندر میں آخر میں کب تک تیر سکتا تھا پھر بھی جان بچانا فرض تھا ذرا سی ہمت و کوشش سے یہ جان بچ سکتی تھی لہذا ہمت کر کے میں نے آہستہ آہستہ تیرنا شروع کر دیا کچھ معلوم نہ تھا کہ کدھر جا رہا ہوں نہ سمت کا پتا تھا نہ رخ کا بس ہاتھ پاؤں مارنے سے غرض تھی شام ہو رہی تھی اور جوں جوں سورج دم توڑ رہا تھا میری سانسیں بھی جواب دیتی جا رہی تھیں اور جب چاروں سمت گہرا اندھیرا چھا گیا تو میرا دل بھی اندر ہی اندر ڈوب گیا حالت یہ تھی کہ میں دھاڑے مار مار کر روتا جاتا جاتا تھا تھا اور تیرتا خدا جانے کب تک یہ حالت رہی ہاتھ پاؤں اب اکڑ گئے تھے جسم کی طاقت ختم ہو گئی تھی رہی صحیح ہمت نے جواب دے دیا تھا میرے بازو شل ہو گئے تھے اور میں ڈوبنے کے قریب ہی تھا کہ اچانک میرا جسم کسی سخت چیز سے ٹکرایا بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو زور لگا کر کھولا اور غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ میں کسی جزیرے کے کنارے سے ٹکرا گیا ہوں زمین بجلی کسی تیزی کے ساتھ یہ لفظ میرے دماغ سے ٹکرایا اور میرے سوئے ہوئے اعضا میں اس نے یکا یک چستی پیدا کر دی میں نے گھبرا کر کنارے کو پکڑنا چاہا مگر ہاتھ پھسل گیا جتنی بار میں نے کوشش کی ہاتھ پھسل پھسل گیا خدا جانے یہ کیسی زمین تھی جس کے کنارے اس پتھر چکنے تھے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں نے سوچا اب جبکہ یہ چکنی زمین مجھے مل گئی ہے تو کیا میں اس زمین پر قدم نہ رکھ سکوں گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا جب خدا نے مجھے ایک موقع دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا بے حد ضروری ہے یہ سوچتے ہی میں نے آخری زوردار کوشش کی اور پھر اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا زمین پر قدم رکھتے ہی میں نے آگے دوڑنا شروع کر دیا ڈر یہ تھا کہ کہیں یہ زمین کھو نہ جائے مگر بھاگتے بھاگتے دس پندرہ مرتبہ پھسلا اور گرا اس لیے میں نے آہستہ آہستہ قدم جما کر چلنا شروع کر دیا حیرت کی بات یہ تھی کہ اس زمین پر نہ کوئی درخت تھا اور نہ چٹانی اور نہ ہی کہیں مٹی نظر آتی تھی خدا جانے یہ کیسی زمین تھی چاند آہستہ آہستہ بلند ہو رہا تھا اور اس کی ہلکی روشنی میں زمین اب مجھے پوری طرح نظر آ رہی تھی بالکل سیدھی اور سپاٹ زمین جو مشکل سے دو فرلان مربع ہوگی یا پھر اسے ایک چھوٹا سا ٹاپو کہہ لیجیے اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ وہی ڈوبنے ابھرنے والا جزیرہ نہ ہو مگر فوراً یہ خیال ذہن سے صاف ہو گیا کیونکہ جیسا کہ مجھے معلوم تھا وہ جزیرہ تو پورے کا پورا سمندر میں غرق ہوگا اور صرف چودہویں رات کو سمندر میں سے نمودار ہوگا یہ سوچ کر میں آرام سے زمین پر بیٹھ گیا تھکن بری طرح سوار تھی جان اور جیک سے بچھڑنے کا غم بھی تھا اس لیے ہوا نے جب لوریاں دیں تو میری آنکھیں بند ہو گئیں اور پھر مجھے دنیا اور جہاں کی کوئی خبر نہ رہی جب میری آنکھ کھلی تو سورج کافی اوپر چڑھ چکا تھا میں گھبرا کر جلدی سے اٹھ بیٹھا پیاس بے حد لگ رہی تھی اس لیے مجبوراً میں نے کنارے پر جا کر سمندر کے کھاری پانی کا صرف ایک گھونٹ پیا کھارا پن تو محسوس ہوا مگر حلق تر ہو گیا اس کے بعد میں جہاں بیٹھا تھا پھر وہیں واپس آ گیا واپس آتے آتے میں ایک دو بار پھر پھسلا زمین کو غور سے دیکھا تو پتا چلا گہرے سرمئی رنگ کی عجیب سی چکنی اور سپاٹ زمین ہے نہ کہیں سے اونچی نہ نیچی نہ کوئی گڑا نہ کوئی کنکر خدا جانے میں کون سے غیر آباد جزیرے میں آ گیا تھا ایسے جزیرے میں جہاں نہ گھاس تھی نہ مٹی عجیب سی لیسدار زمین تھی اگر قدم جما کر اور سنبھل کر نہ چلتا تو تھڑام سے چاروں شانے چت جہاز میں ایک آرام یہ تو تھا کہ میں کوئی بھی چیز آگ پر بھون کر کھا سکتا تھا مگر اس جزیرے پر نہ تو لکڑی تھی نہ آگ پھر بھلا بھوک کس طرح مٹ سکتی تھی پیٹ کی دوزک کو تو بھرنا ضروری تھا اس لیے جزیرے پر پڑی ہوئی چند مچھلیوں کو میں نے کچا کھانے کی کوشش کی مشکل سے صرف ایک لکما کھایا ہو کر کے مچھلی ہونے لگی اس لیے مچھلیاں وہیں پھینک طبیعت بڑی گھبرا رہی تھی کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں جس طرف نظر اٹھا کر دیکھتا تھا پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا سوچ رہا تھا کہ آخر کس طرح اس مصیبت سے نجات حاصل کروں گا جگہ ایسی تھی کہ آس پاس دوسرا کوئی جزیرہ بھی نظر نہ آتا تھا اور یہ جزیرہ جس پر میں اس وقت کھڑا ہوا تھا میرے خیال میں شاید دنیا کا سب سے عجیب اور حیرت انگیز جزیرہ تھا میں نے بہت سے مقامات چٹانیں دیکھی ہیں مگر یہ چٹانیں یا ٹاپو تو ان سب سے بالکل جدا تھیں اس کے بارے میں آپ پہلے ہی سن چکے ہیں بہرحال سب کچھ خدا پر چھوڑ کر میں آرام سے زمین پر بیٹھ گیا دل میں سوچ لیا کہ اگر میرا آخری وقت آ گیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے مرنے سے نہیں روک سکتی اور اگر مجھے زندہ رہنا ہی ہے تو پھر آگ کے شولوں میں بھی میرا بال بیکا نہیں ہو سکتا خاموشی سے بیٹھ کر میں سمندر کے ہلکورے لیتے ہوئے پانی کو دیکھنے لگا لہریں جدا جدا ہو کر آپس میں پھر مل جاتی تھیں دل نے یہ دیکھ کر خواہش کی کاش میں دوبارہ اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں لہروں پر نظر جما کر میں نے سامنے اس مقام کو دیکھنا شروع کیا جہاں سمندر آسمان سے مل رہا تھا اور پھر اس جگہ کو دیکھتے ہی میرے جسم میں جوش پیدا ہو گیا اور میں جلدی سے کھڑا ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس چیز کو دیکھنے لگا نظر نے کہا کہ وہم ہے مگر دل نے گواہی دی کہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں وہ حقیقت ہے واقعی بہت دور کے فاصلے پر مجھے کسی جہاز کے مستور نظر آ رہے تھے اور وہ مستور آہستہ آہستہ لمبے ہوتے جا رہے تھے اس بات سے میں سمجھ گیا کہ جہاز میری ہی طرف آ رہا ہے مزدوروں کے بعد اس کے بات بان دکھائی دینے لگے جغرافیہ کی کتابوں میں آپ نے یہ پڑھائی ہوگا کہ سمندر میں دور سے نظر آنے والے جہازوں کے سب سے پہلے مزدور ہی نظر آتے ہیں دراصل زمین گول ہونے کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے جو جغرافیہ دار ہمیں دیتے ہیں یہ اندازہ لگا کر کے جہاز اسی طرف آ رہا ہے میرا دل خوشی سے بھر گیا خوشی کے مارے میں عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگا اچھل اچھل کر دیکھا کبھی جزیرے میں اس طرف سے اس طرف تک بھاگا ہاتھ ہلائے اور زور زور سے مدد کے لیے چلایا اور پھر جہاز جلد ہی مجھے پورا نظر آنے لگا یہ دیکھ کر میری خوشی دگنی ہو گئی اور نہ جانے کیسے مجھ سے وہ حرکت سرزد ہو گئی کہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے مگر کیا کروں جب تک وہ بات آپ کو نہ سناؤں تب تک آپ میری بےتابی اور بے چینی کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے یہ سوچ کر کے جہاز والوں کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے میں نے جلدی سے اپنی پھٹی ہوئی پتلون اتار ڈالی قمیص تو پہلے ہی سے غائب تھی اس بات کا بھی خیال نہیں کیا کہ میں اس وقت بالکل ننگا ہوں کیسی شرم اور کیسی حیا جان پر بن رہی تھی اس لیے پینٹ ہاتھ میں پکڑ کر میں نے اسے زور زور سے ہلانا شروع کر دیا جزیرے کے اس سرے سے اس سرے تک پتلون کو ہاتھ میں لہراتا ہوا بالکل ننگا بھاگنے لگا میری یہ بات سن کر ہو سکتا ہے آپ کو ہنسی آ جائے لیکن میری حالت کا تصور کیجیے اور انصاف سے کہیے کہ کیا میں ایسا کرنے میں حق بجانے نہیں تھا میری خوشی کا کچھ مت پوچھیے جب میں نے یہ دیکھا کہ جہاز کے بعد بانوں کا رخ پلٹا جا رہا ہے تاکہ جلد سے جلد مجھ تک پہنچ سکے جوں جوں جہاز میری طرف آ رہا تھا مجھ میں جوش بڑھتا جا رہا تھا دن میں سوچ رہا تھا کہ خدا جانے یہ کون لوگ ہیں ویسے جہاز تو بالکل ہمارے جہاز جیسا ہے خدا کرے وہی ہو پندرہ منٹ بعد جہاز کتنا قریب آ چکا تھا کہ میں اس پر کھڑے ہوئے لوگوں کو ہلتا ہوا دیکھ رہا تھا فوراً ہی مجھے خیال آیا کہ میں ننگا ہوں جلدی سے میں نے پھٹی ہوئی پتلون پہنی اور بےتابی سے ان لوگوں کو دیکھنے لگا جہاز جب ایک فرلان کے فاصلے پر آ گیا تو میں نے جان اور جیک کو بڑی بے چینی سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا ان دونوں کو دوبارہ پا کر پہلے تو خوشی کے مارے میری چیخیں نکل گئی اور پھر دل میں اچانک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ میں تھاڑے مار مار کر رونے لگا روتا جاتا تھا اور ان دونوں کو دیکھتا جاتا تھا جہاز اب اتنے قریب آ چکا تھا کہ میں نے جان کو بلند آواز میں یہ کہتے سنا رو مت فیروز ہم آ گئے ہیں مگر میرا رونا بند نہیں ہوا شاید یہ خوشی کا حد سے بڑھ جانا تھا جو میرے آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لیتے تھے میری نظروں کے سامنے جہاز نے لنگر ڈالا اور ملا نے حفاظتی کشتی سمندر میں اتاری اور پھر اس کشتی میں جان اور جیک دونوں سوار ہو کر میری طرف آنے لگے مگر میری وہی حالت تھی کہ لگاتار روئے جا رہا تھا جیسے ہی کشتی جزیرے کے کنارے پر لگی جان فورن اس میں سے چھلانگ لگا کر جزیرے پر آ گیا اور پھر دوڑ کر اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا ساتھ ہی اس نے بھی بری طرح رونا شروع کر دیا کچھ دیر بعد جیک بھی میرے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور میرا شانہ تھپ تھپا کر بولا اب مت رو فیروز خدا کا شکر ہے کہ تم ہمیں مل گئے ورنہ ہم تو سمجھ بیٹھے تھے کہ تم سے کبھی ملاقات نہیں ہوگی جون نے اسی طرح روتے ہوئے کہا فیروز میرے بیٹے تمہارے کھو جانے کے بعد تمہاری قدر معلوم ہوئی کیا بتاؤں کہ میں کتنا بے چین رہا ہوں بیٹے آج مالک اور نوکر میں سے امتیاز مٹ کیا تم پارٹی میں ملازم بن کر شامل ہوئے تھے لیکن تم نے میرے دل میں اتنا گھر کر لیا ہے کہ میں تم سے جدا ہو کر ایک پل بھی سکون سے نہیں رہ سکتا میرے بچے تمہیں دوبارہ پا کر ایسا لگتا ہے جیسے میری کھوئی ہوئی دولت مجھے مل گئی ہے تمہارے کھو جانے کے بعد تو زندگی مجھ پر حرام ہو گئی تھی فیروز جون نے جب بہت تسلی دی تھی تب کہیں جا کر میرے آنسو تھمے اسی کشتی میں بیٹھ کر ہم دوبارہ جہاز میں پہنچے اور وہاں جا کر میں نے ان سب کو اپنی کہانی سنائی پوری داستان سن کر وہ بھی حیرت زدہ رہ گئے ملا نے کچھ مچھلیاں بھونی جنہیں کھا کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر دوبارہ باتیں ہونے لگی جیک نے ایک بڑی عجیب بات کہی جہاں تک مجھے یاد ہے تم جہاز کی مخالف سمت گرے تھے اور اس لحاظ سے جہاز کے پیچھے ہی پیچھے پانی میں بہتے چلے گئے تھے ہمارا جہاز اگر شمال کی طرف جا رہا تھا تو تم جنوب کی طرف پھر آخر تم ہم سے پہلے اس مقام پر کیسے پہنچ گئے جہاں اب ملے ہو یہ تو میں نہیں جانتا خدا معلوم کیا بات ہے ہاں یہ واقعی اچمبے کی بات ہے جیک جان نے سوچتے ہوئے کہا خیر اسے چھوڑو میرے خیال میں اب ہم اس جزیرے کو کھود کر پینے کا پانی ضرور نکال لیں اور اپنے ڈرمز میں بھر لیں یہ رات اس جزیرے پر بسر کر کے ہم کل صبح پھر روانہ ہو جائیں گے تم یہی ٹھہرو میں اور جیک ملا کو لے کر جزیرے پر جاتے ہیں اور وہاں زمین کھودنا شروع کر دیتے ہیں میں نے ضد کی اب میں اکیلا نہیں رہوں گا مجھے ڈر لگتا ہے اب تو میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا اس لیے میں بھی ساتھ چلوں گا میری یہ بات سن کر جان مسکرایا اور پھر مجھے ساتھ لے کر دوبارہ جزیرے پر گیا جزیرے پر پہنچنے کے بعد وہ بھی تعجب میں رہ گیا ایک تو مرتبہ پھسل کر گر بھی پڑا اور پھر اٹھ گیا چند قدم چلنے کے بعد وہ کہنے لگا یہ کیسی عجیب زمین ہے فیروز چکنی لیس اور بالکل سپاٹ نہ کوئی گھاس نہ درخت چلتے ہوئے قدم بھی پھسلنے لگتے ہیں آخر تم کس طرح اس پر چل پھر لیے چلا کہاں جناب پہلے پہلے تو میں بھی خوب گرا تھا ایسا لگتا تھا جیسے مخمل پر پھر رہا ہوں ہاں مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے خیر ہمیں اس سے کیا لینا دینا دیکھنا یہ ہے کہ کھودنے پر اس میں پانی بھی نکلتا ہے یا نہیں ملا نے اس کے اشارے پر زمین کھودنے کے لیے کودال زمین پر ماری مگر پھر اچانک ہم سب گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے زمین میں سے فوارا ابل پڑا مگر پانی کا نہیں بلکہ گاڑے گاڑے خون کا فوارا خوف اور دہشت کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ اب وہ جزیرہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا خون کا فوارہ دوبارہ زمین پر گر کر سمندر میں جا کر مل رہا تھا اور سمندر کے آس پاس کے پانی کو سرخ کر رہا تھا جزیرہ اب زور سے ہلنے لگا جون نے یہ دیکھتے ہی زور سے چلا کر کہا تیزی سے کشتی کی طرف بھاگو ہم سر پر پاؤں رکھ کر بری طرح بھاگے عقل کام نہ کرتی تھی کہ آخر یہ بلا کیا تھی